پر کے برابر بھی اس عمل کا وزن نہیں صحاب کرام کے اعمال میں ان کی خدمات میں ان کے کارناموں میں وزن تھا اس لیے کہ عمل کے پیچھے جو نیت تھی وہ خالص تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی تو فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ کسی غریب کسی یتیم کسی قیدی کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس لیے نہیں کھلاتے کہ دنیا ان کو سخی مالدار حاتم تائی کہے بلکہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے جس پر وہ احسان کرتے ہیں اس سے شکریہ کا دو لفظ بھی نہیں چاہتے انما لا نريد جزاء ولا اگر ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہم تم سے شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتے ہم اللہ سے اس کا بدلہ لیں گے اس کی جزا اللہ سے لیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کے راستے میں لڑائی لڑ رہا ہے اور اللہ کے لیے لیکن ساتھ میں اس کی یہ آرزو بھی ہے کہ لوگ مجھ کو بہادر سمجھیں یہ تمنا بھی ہے کہ لوگ مجھ کو بہادر سمجھیں تو کیا اس کا لڑنا اللہ کے راستے میں ہے یہ سوال انہوں نے خدمت اقدس میں پیش کیا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جواب عنایت فرمایا ابھی عنایت فرمایا بھی نہیں کہ آسمان سے قرآن پاک کی آیت اتری قرآن کی آیت اتاری گئی اس سوال کے جواب میں سورہ کہف کی سب سے آخری آیت آخری ٹکڑا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی آرزو اور تمنا رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہ شرکت ہے عبادت میں انسانوں کی شرکت ہے تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے جس کا اللہ سے ملنے پر یقین ہے وہ اچھا عمل کرے اور اخلاص اختیار کرے اخلاص بغیر اخلاص کے کامیابی نہیں الناس كلهم هالكون العالمون فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں مگر وہ جو علم والے ہیں سب ہلاک ہوں گے مگر وہ جو علم والے ہیں انسان کی عزت کرامت شرافت سعادت دنیا میں آفیت اور آخرت کی نجات علم کی وجہ سے ہے علم کا بڑا اونچا مقام ہے علم والا انسان دنیا کے انسانوں میں ممتاز ہے انسانوں کو جو کچھ عزت ملی ہے وہ علم ہی کی وجہ سے تو ہے ورنہ آپ دیکھیے گھوڑا ہم سے کئی کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے بیل ہم سے زیادہ طاقتور ہے شیر ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ کسی کے کاندھوں پر حل رکھا ہوا ہے کسی کی پیٹھ پر زین چڑھی ہوئی ہے گھوڑے کی پیٹ پر انسان سواری کر رہا ہے اور بیل کو چلا کر اپنا کھیت جوتتا ہے حالانکہ طاقت میں وہ ان سے انسان سے کئی گنا زیادہ ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو علم نہیں دیا اگر جانوروں کو علم ملا ہوتا تو ہماری ایسی درگت بناتے ہیں کہ جو درگت ہم لوگ ان کی بناتے ہیں اس سے دس گنا زیادہ یہ علم کی طاقت ہے جس کے بلبوتے پر جنگل کے طاقتور شیر کو اور جنگل کے بادشاہ کو انسان آگ کے ایک علاؤ میں سے آگ کے ایک دائرے میں سے کودنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ علم کی طاقت ہے جو بیل کے کاندوں پر حل رکھواتی ہے یہ علم کی طاقت ہے جو گھوڑے کی پیٹ پر زین ڈلوا دیتی ہے علم تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الناس کلهم حالکون الا العالمون سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علم والوں کے پھر آگے فرمایا والعالمون کلهم حالکون الا العاملون کہ علم والے بھی سب برباد ہو جائیں گے سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں اگر کوئی شخص عالم ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اگر کوئی شخص عالم ہے لیکن وہ حرام کاموں میں مبتلا ہے اگر کوئی شخص صاحب علم ہے اس کی نگاہوں کا دیکھنا اچھا نہیں زبان کے الفاظ درست نہیں اس کے دل دماغ کی سوچ اور افکار و خیالات اچھے نہیں تو وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے اتاب و عذاب سے اس کو نہیں بچا سکے گا عمل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوسن عربی شاید نے کہا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ تو بتوں کے پجاریوں سے پہلے عذاب دیا جائے گا اس پر بتوں کے پجاریوں سے پہلے عذاب ہوگا یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جو جہنم میں سب سے پہلے جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں عالم بھی ہوگا بے عمل عالم تو علم والے ہلاک ہوں گے مگر وہ جو عمل کرنے والے ہوں آگے پر میں کلک نہ اور عمل کرنے والے بھی سب تباہ و برباد ہوں گے مگر وہ جو مخلص ہیں جن کے اندر اخلاص ہے جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اگر کوئی بہت بڑا عالم بھی ہے اور بہت عمل کرنے والا بھی ہے لیکن اس نے علم سیکھا تاکہ دنیا کے لوگوں پر روپ جما سکے عمل کرتا ہے تاکہ دنیا کے لوگ اس کو بہت بزرگ سمجھیں تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہلاک ہونے والا ہے والمخلصون اعلی خطر نظیم اور آخری جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلصین بھی سخت خطرے میں خطرے میں خطرے میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کب ان کی نیت تبدیل ہو جائے اور نیت میں کھوٹ شامل ہو جائے اور اللہ کے ہاں ان پر بھی عذاب ہو مخلصین بھی خطرے میں تو اخلاص کے بغیر انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اپنی نیت کو درست کیے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اعمال میں طاقت آتی ہے اخلاص کی وجہ سے اور اعمال کی طاقت اور روح نکل جاتی ہے اخلاص کے نکل جانے کی وجہ سے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں اخلاص کے باب میں بیان فرمایا ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے کہ کسی علاقے میں ایک ایسا درخت تھا جس کی لوگ پرستش کیا کرتے تھے پوجا کرتے تھے اس بستی میں اس آبادی میں ایک بہت بڑا عبادت گزار انسان رہتا تھا بڑا عبادت گزار ایک دن اچانک درخت کی پرستش کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا شرک ہو رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا ہو رہی ہے اور میں اسی بستی میں رہتا ہوں اس پوجا کو میں روکتا نہیں ہوں اللہ کی ہاں مجھ سے باسپرس ہوگی ایک جوش آ گیا اور جوش آنے کے بعد اس نے کلہاڑی نکالی اور اپنے گھر سے اس ارادے سے چلا کہ اس درخت ہی کو جا کر کاٹ دوں گا جس کی پوجا کی جاتی ہے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری بڑی ہمت سے بڑی جرت کے ساتھ بڑے اچھے ارادے اور عزم کے ساتھ وہ درخت کی طرف جا رہا ہے آبادی سے باہر نکلا جدھر وہ درخت تھا تو راستے میں ایک آدمی اس کو ملا پوچھا حضرت آپ کے تیور بڑے بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کدھر کا ارادہ ہے بہت جلال میں معلوم ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں وہ جس درخت کی پوجا کی جاتی ہے اور پرستش ہوتی ہے میں اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ شر کی جڑ کٹ جائے اس شخص نے کہا آپ اس جھگڑے میں کہاں پڑھ رہے ہیں آپ عبادت گزار انسان ہیں اپنے حجرے میں رہیے عبادت کیجئے اللہ اللہ کیجئے ایک درخت آپ کاٹ دیں گے لوگ دوسرے درخت کی پوجا کرنے لگ جائیں گے وہ بھی آپ کاٹ دیں گے تیسرا درخت چن لیں گے آپ کہاں اس جھگڑے میں پڑتے ہیں اس سے آپ کے ذکر و فکر میں خلل ہوگا واپس جائیے مگر عبادت گزار پختہ نیت لے کے آیا تھا اس نے کہا نہیں میں تو درخت کاٹ کر رہوں گا اور دیکھتا ہوں کہ مجھ کو کون روکتا ہے اس نے کہا کہا کہ میں روکوں گا تم کون کہا میں شیطان ہوں میں روکوں گا کہا نہیں روک سکتے ہو تو تو میں میں ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ایک دوسرے سے ماشاءاللہ اللہ یدین کی نوبت آ گئی اور گتھم گتھا ہو گئے اور دو تین منٹ میں اس دبلے پتلے عبادت گزار نے شیطان کو زمین پر پٹخ دیا اور سینے پہ اس کے چڑھ کر بیٹھ گیا اور کلہاڑی اٹھا لی کہا کہ بس قصہ تمام تو نیچے دبے دبے اس نے کہا کہ اچھا چلیے سلح کر لیجیے کہنے لگا کیا سلح کر لوں کہاں آپ کہاں یہ جھگڑے میں پڑتے ہیں دو چار دن اور درخت رہنے دیجئے اور آپ دو چار دن کی مہلت دے دیجئے اور میں آپ کے تکیے کے نیچے کچھ درہم دینار کچھ نذرانہ پہنچایا کروں گا اس کے بعد جو آپ کا من ہوگا آپ کیجئے گا عابد سینے سے ہٹ گیا واپس چلا گیا اور واقعی اس رات جو عبادت گزار انسان سویا اور صبح جاگا تو تکیے کے نیچے درہم اور دینار ملے اس نے لے کر رکھ لیا اگلی رات آئی پھر سویا اب کی تو تحجدی کے وقت اٹھا کے تکیا دیکھا ہوگا کہ آیا کہ نہیں آیا تو اس دن غائب اب جو غائب ہوا ایک ہی دن ملا تو بہت غصے میں آ گیا اور غصے میں آیا تو پھر اگلے دن دن چڑھے کلہاڑی لے کے نکلا درخت کاٹنے کے ارادے سے پھر اسی میدان میں حضرت سے ملاقات ہو گئی کدھر کا ارادہ ہے کہاں درخت کاٹنے اس لیے کہ تم نے وعدہ خلافی کی کہا میں نہیں جانے دوں گا پھر کشتی ہوئی اور اب کی جو کشتی ہوئی تو دو منٹ میں شیطان پچھاڑ کر سینے پہ بیٹھ گیا تو عبادت گزار کو بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا کہ پرسو ہی تو میں نے تم کو شکست دی تھی اور آج تم مجھ پر غالب آ گئے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو شیطان مسکرایا اور اس نے کہا پہلے دن جب تم جا رہے تھے درخت کاٹنے کے لیے تو اللہ کی رضا کے لیے تمہارا عمل تھا اور آج آج تو پیسے کے لیے آئے ہو تمہاری نیت درہم اور دینار کی یابی کی تھی اللہ اللہ کی رضا کی نیت تھی تو تم پر میرا داؤ نہیں چل سکا اور نیت میں فطور آ گیا تو تمہارے سینے پہ چڑھ کر بیٹھا ہوا یہ ہے اعمال میں قوت آئے گی اخلاص کی بدولت اور اعمال کا وزن اور اس کی روح نکل جائے گی اخلاص کے نکل جانے سے اسی لیے پہلی حدیث امام ابو داود نے بیان فرمائی ان نمل اعمال و بنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نیت کے بعد مرحلہ ہے عمل کا تو دوسری حدیث نقل کی کہ دیکھو کامیابی کی بنیاد اچھے اعمال ہیں اور کامیابی اس وقت ملے گی جب اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ برے اعمال سے اور لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے من حسن اسلام المرء ترک مالا یعنی تمام لایانی فضول کاموں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبی ہے ہر لایانی اور فضول بات چھوڑ دینا زبان کو صحیح استعمال کرنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کر یہ اندازہ کرنا کہ کون سا کام ضرورت کا ہے اور کون سا کام ضرورت سے زائد ہے اس پر غور کرنا یہ اسلام کی خوبی ہے زبان کے صحیح استعمال کے سلسلے میں ہم سے زیادہ کوتا ہی ہوتی اعمال بھی ہم بہت سارے لایانی کرتے ہیں فضول کام کرتے ہیں لیکن زبان زبان کا لایانی اور فضول استعمال زیادہ ہے عجیب بات ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ تھک جاتا ہے لیکن زبان کبھی نہیں تھکتی زبان کبھی نہیں تھکتی آپ نے کبھی سنا کسی نے یہ کہا ہو کہ آج میری زبان تھک گئی بولے جا رہے ہیں مگر زبان تھکتی نہیں یا کہے کہ آج اتنا بولا اتنا بولا کہ زبان میں بہت تھکن ہوگی کبھی نہیں ہر حصہ تھک جاتا ہے زبان نہیں تھکتی اور یہ بھی فرماتے تھے کہ زبان جسم کے اور حصوں میں ہڈی ہے زبان میں ہڈی نہیں ہے زبان بغیر ہڈی کی ہے زبان میں ہڈی نہیں ہے مگر یہ ہڈی توڑوا دیتی ہے زبان میں ہڈی نہیں ہے مگر یہ ہڈی ضرور توڑواتی ہے ایسا کوئی جملہ انسان کہہ دے گا جس کی وجہ سے سامنے والا غصے میں آ جائے گا اور غصے میں آ گیا تو پھر اور آپ غور کیجئے کہ زبان کا شر کتنا پھیلا ہوا ہے انسان اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے جو اس کے قریب ہو مارے گا تو کس کو مارے گا جو قریب ہو اگر کوئی شخص ہم سے دس قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے تو صرف ہاتھ کے ذریعے ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مان لیجئے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا قبر میں دفنا دیا گیا ہم ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں پیر سے پہنچا سکتے ہیں نہیں لیکن زبان ایسی چیز ہے زندہ مردہ سب کو تکلیف پہنچا سکتی ہے حاضر غائب کو تکلیف پہنچا سکتی ہے جو موجود ہے اس کو بھی جو نہیں موجود ہے اس کو بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی غیر موجود شخص کے بارے میں غیبت بیان ہو رہی ہے اب یہ غیبت اس کو پتہ چلے گی تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں جیسے ہم بیٹھ کے مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فلاں دوست جو ہے بہت کنجوس مکھی چوس ہے ٹھیک ہے اب یہ جملہ اگر اس سے نقل کیا جائے گا تو اس کو بڑی خوشی ہوگی آپ کو ایک کلو مٹھائی تحفے میں لا کے دے گا اذیت ہوگی تکلیف پہنچے گی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ طریقت تھے ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا آ کر کہنے لگا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا حضرت نے پوری بات سنی اس کے بعد فرمایا اور کیسی خوبصورت بات کہی فرمایا کہ تج سے اچھا تو وہی تھا جو پیٹ پیچھے کہہ رہا تھا تو نے تو آ کے میرے منہ پہ کہہ دیا سے بہتر تو وہی تھا اللہ اکبر کبیرہ تو زبان کا شر حاضر غائب سب کو پہنچ جاتا ہے زندہ مردہ کو پہنچ جاتا ہے صغیر و کبیر کو پہنچ جاتا ہے زبان ایسی چیز ہے اسی لیے آقا علیہ السلام نے بار بار نصیحت کی کہ زبان کی حفاظت کرو وحل الناس على مناخرهم الا حصائد والسنتهم آقا نے فرمایا کہ لوگوں کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں گرانے والی ان کی زبانوں کی کمائی ہے زبان کی کمائی جس کی وجہ سے دو میں جائیں گے صحابی آئے کہا نصیحت فرمائیے آپ نے کہا امسی کالے کا لسانہ کا زبان روک کر رکھو وب کی اعلیٰ خطیت اپنی خطاؤں پر روتے رہو اور تمہارا گھر کشادہ ہو ون یسا کا بیتو کا گھر کشادہ ہو گھر کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے ایک آدھ کمرہ ضرورت سے زائد مہمانوں کے لیے آدمی بنائے تاکہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو دل کو تنگی محسوس نہ ہو کہ ہم اس کو کہاں ٹھہرائیں گے مکان چھوٹا ہوتا ہے تو انسان کے اخلاق میں کمی آ جاتی ہے جیسے آپ بمبئی چلے جائیے تو بمبئی کسی کے گھر آپ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال وہ یہی کرے گا کہ آپ ٹھہریں گے یا رات کو جائیں گے اس لیے کہ بیچاروں کے پاس ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہوتی بڑے بڑے مالدار بھی وہاں بہت چھوٹی چھوٹی جگہ میں رہتے تو ایک مطلب تو یہ ہے گھر کے کشادہ ہونے کا اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ یسا کا کا گھر تمہارا کشادہ ہو یعنی گھر میں زیادہ وقت رہا کرو گھر میں زیادہ وقت رہو باہر ضرورت کے مطابق نکلو اور پھر لوٹ کر گھر میں آ جاؤ جو آدمی اپنے گھر میں رہے گا وہ زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہے گا جو بکثرت سڑکوں پر رہے رہے گا گا باہر اس کی نگاہ خیانت کرے گی جو زیادہ باہر رہے گا وہ ماحول کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا ولیسا کا بے چکا گھر کشادہ ہو یعنی زیادہ وقت گھر میں رہو یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ صبح ہم اتنی دیر سے گھر سے اتنے وقت پر گھر سے نکلے کہ بچے اسکول جا چکے رات کو اتنی تاخیر سے ہم گھر واپس گئے کہ بچے سو چکے نہ ان سے ہم کچھ پوچھ سکیں نہ ان کی خبر گیری کر سکیں نہ ان کے بارے میں ہم پڑھائی کے بارے میں سوال کر سکیں نہ ان کو کوئی تربیت دے سکیں یہ صحیح مزاج نہیں گھر میں زیادہ تر رہو تعلیم پر آپ کیوں نہیں غور کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں سکھایا کہ مسجد میں آؤ تو پہلے اپنا داہنا قدم مسجد میں رکھو نکلتے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم نکالو دایاں دائیں حصے کو آگے بڑھانا اس وقت ہے جبکہ انسان کسی افضل کام کو انجام دے رہا ہو اور بائیں حصے کو آگے بڑھانا اس وقت ہے جب اس سے کمتر کسی کام کو انجام دے رہا ہو اور یہی ترتیب گھر کے لیے بتائی گئی کہ گھر میں جاؤ تو پہلے اپنا داہنا قدم اندر داخل کرو اور نکلتے وقت بایاں قدم باہر نکالو اس لیے کہ گھر سے باہر کا ماحول گھر کے ماحول سے کمتر درجے کا ہے فتنوں کا ماحول ہے تو زبان کی حفاظت اور ہر لایانی بات سے اپنے آپ کو بچانا اور لایانی اور فضول کام سے بچانا یہ دوسری حدیث ہے تیسری حدیث بیان فرمائی ان الحلال بین والحرام بین حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِحَاتٌ ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں مشتبہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت میں کوئی واضح حکم نہیں آیا فمن اتق فمن اتق الشبہات جو آدمی شبہ کی چیزوں سے مشتبہ باتوں سے بچے گا اپنے دین کی اپنی عزت کی حفاظت کرے گا جو شخص شبہات میں گر جائے گا مشتبہ چیزوں میں لگ جائے گا وہ حرام میں لگ جائے گا مشتبہ چیزوں میں شریک ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ جب وہ حرام میں بھی داخل ہو جائے گا مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور مشتبہ چیزوں ہی میں مشتبہ مال بھی ہے کوئی ایسا مال جس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ جو مشتبہ مال استعمال کرے گا آگے چل کر وہ حرام مال استعمال کرے گا اور جو حرام مال استعمال کرے گا اللہ اس کی فرض اور نفل کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا ایک لقمہ بھی حرام کا جس نے استعمال کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو مردود فرما دے گا ایک لقمہ آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال کے ذریعے سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے احرام ہے اور لبیک پکارتا ہے احرام کر کہتا ہے لبیک اللہ اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں تو اللہ کے فرشتے اس کو پکار کر کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک حج کا مردود علیک تیری لبیک قبول نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی خوش بختی نہیں ہے اور تیرا حج مقبول نہیں مردود ہے مردود حرام مال استعمال کرنے والے کے لیے عافیت نہیں تو آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے تاکہ حرام سے بچ جائے اور اس سلسلے میں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ نمازی ہیں دیندار کہلاتے ہیں لیکن ان کی روزی مشتبہ ہے یا حرام کے قریب ہے یا کسی کسی کی بالکل حرام آمدنی ہے نماز پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں حج عمرہ بھی کرتے ہیں لیکن کمائی درست نہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی تو مشتبہ مال سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کی جائے اس لیے کہ آخری جملہ اس حدیث کا ہے من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام جو شبہ کی چیزوں میں پڑے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا ایک مولی صاحب تھے بیچارے مشتبہ چیز سے حرام تک کا سفر کیسے ہوتا ہے سن لیجیے ایک مولی صاحب بیچارے دوپہر کے وقت شدید بھوک کے عالم میں کلو اللہ وحد کا وظیفہ پڑھتے ہوئے گھر تشریف لائے یعنی شدید بھوک کا عالم تھا آ کر گھر میں پوچھا بیوی سے کہ کیا پکائے تو اہلیہ محترمہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے تو دال ہے ہمارے لیے مرغی بنی ہے اب یہ الٹا جواب سن کے حضرت مولانا کے تو چودہ طبق روشن ہو گئے یہ کیا بات ہوئی دال ہمارے لیے مرغی آپ کے لیے کیا بات ہوئی مرغی کا تو مولوی سے زیادہ بہترین رشتہ ہے اس لیے کہ مرغی میں بھی شروع میں میم ہے اور مولوی کے شروع میں بھی میم ہے اور ہم سے تو بڑا گہرا رشتہ بہت گہرا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی آج یہ کیا بہکی بہکی بات کر رہی ہو دال ہمارے لیے ہے مرغی تمہارے لیے تو کہنے لگی اصل میں مولانا مرغی کا پورا واقعہ ہے شان نزول ہے شان نزول اور وہ یہ ہے کہ یہ مرغی جو ہے وہ اپنی نہیں ہے یہ پڑوس کی مرغی اپنے صحن میں چلی آئی تھی اور بچے نے ایک پتھر چلا کے مارا تو مرغی کے سر پر لگ گیا اور زور سے لگ گیا تو گر کر تڑپنے لگی اندیشہ تھا کہ مر جاتی تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو ذبح کر لیا آخر مولوی کی بیوی تھی تو مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذبح کر لیا اور پھر اگر میں وہ مرغی بازو والوں کو بتا دیتی تو جھگڑا ہو جاتا تو فتنے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے اس لیے میں نے اس کو گھر ہی میں پکا لیا بنا لیا چونکہ وہ اپنی نہیں ہے پڑوسی کے مرغی ہے اور آپ عالم ہیں ہمارا تقوی تو ذرا کمزور ہے لیکن آپ تو مولانا ہے ہم کھا لیں گے چل جائے گا آپ کے لیے تو درست نہیں ہے اس لیے آپ دال کھا لیجیے مرغی کھا لیجیے مولانا صاحب نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہو جائے گی مکرو تحریمی ہو جائے گا اگر ہم نے دال کھا لی اور مرغی چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرغی پڑوس کی ہے لیکن جو اس کا سالن بنا ہے وہ تو اپنے گھر کا مسالہ لگا ہوا ہے تو ایسا کرو کہ بوٹی بوٹی تم لوگ کھا لینا کم سے کم سالن تو مجھ کو دے دو تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ بیچاری پتیلی لے کے آئی جس میں مرغی بنی ہوئی تھی اور ڈالنے لگی ان کی پلیٹ میں اب شوربہ جو الٹ رہی تھی تو ایک آدھ بوٹی بھی جانے لگی تو اس نے چمچے سے بوٹی کو پیچھے کر دیا ایک آدھ گر گئی تھی اس کو جھک کے اٹھا کے پتیلی میں ڈالنے لگی تو حضرت مولانا نے کہا اللہ کی بندی جو خود سے آ رہی ہے اس کو آنے دے تو بیوی نے سمجھ لیا کہ ان کی نیت میں فطور ہے تو اس نے یہ کیا کہ پتیلی ان کی رکابی میں الٹ دی اور کہنے لگی کہ مولانا جب کھانا ہے تو کھا ہی لیجئے اس لیے کہ مرغی بھی خود سے آئی تھی ہم بلانے نہیں گئے تھے یعنی اگر یہی دلیل ہے کہ جو خود سے آ رہا ہے آنے دو تو مرغی کو بھی ہم لوگ بلانے نہیں گئے تھے تو مشتبہ سالن سے بات شروع ہوئی تو حرام مرغی تک بات پہنچ گئی یہی چیز ہے جس کو بیان کیا کہ اگر مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے حرام میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے اس لیے ہر مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچائیے مشتبہ مال ہو یا مشتبہ کام ہو چوتھی حدیث نقل فرمائی لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه یہ حدیث اگرچہ کہ ابو داؤد شریف کے مقدمے میں بیان ہوئی ہے لیکن حدیث کے دوسری حدیث شریف کی دوسری کتابوں میں ان الفاظ میں یہ حدیث نہیں بخاری اور مسلم میں اس معنی کی حدیث ان الفاظ میں آئی ہے کہ لا لاحد ما ماحب لنفسه بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے متفق علیہ حدیث ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اس وقت تک ایمان کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا کیسی خوبصورت نصیحت فرمائی ایمان کا کمال اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں اور اگر ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم اچھائیاں بھلائیاں نعمتیں آسائشیں سہولتیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف سے نگاہ پھیر لیتے ہیں پڑوسیوں سے اہل قرابت سے رشتہ داروں سے ملنے جلنے والوں سے ان کی طرف سے نگاہ بند کر لیتے ہیں اور اپنے فائدے کی خاطر جیتے ہیں اپنی آسائش کے لیے جیتے ہیں تو پھر ابھی ہمارا ایمان کامل درجے کا ایمان نہیں ایمان نامکمل ہے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے ہر شخص چاہتا ہے لیکن جب دوسروں کی عزت کی جاتی ہے تو سینے پہ سانپ لوٹنے لگ جاتے ہیں اگر دوسرے کی عزت کی جا رہی ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے حصے کی عزت اس کو دی جا رہی ہے ہمارے پڑوسی نے دو منزلہ مکان بنا لیے تو بجائے اس کے کہ ہمارا دل خوش ہو جائے اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو اور سہولت عطا کرے ہمارے دل پر ایک بوجھ ایک پتھر رکھا جاتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کا مکان دو منزلہ بن گیا ہمارا مکان تو ایک ہی منزل ہے حالانکہ خود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان کشادہ ہو ہم اپنے بارے میں مکان کی کشادگی چاہتے ہیں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں پسند کرتے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آفات سے مکروحات سے دشواریوں سے پریشانیوں سے امراض سے حفاظت ہو اپنی حفاظت ہو لیکن جب کوئی شخص ہمارا دشمن ہو یا ایسا شخص ہو جس سے ہم کچھ بگاڑ کر چکے ہوں یا حسد کرتے ہوں اس کے بارے میں اگر پتا چلے کہ اس پر کوئی مصیبت آ گئی تو ہمارا جی خوش ہو جاتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیے کی سزا مل گئی مالی ایسے تھے اسی لیے مصیبت آئی حرکتیں اس کی ایسی تھی کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے یہ سب ہمارے نفس کی شرارتیں ہیں نفس کی شرارتیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرنے کا مزاج بنائیں دوسروں کے لیے پسند کرنے کا مزاج بنائے اگر ایمان کا کمال درجہ حاصل کرنا ہے تو ہر شخص کے لیے یہ چاہیں کہ اس کو عزت ملے اس کو ترقی ہو پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے اور اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے اس کو آگے بڑھائیں ایثار اور قربانی کا مزاج پیدا کریں ایثار اور قربانی کا خدمت کا جذبہ پیدا کریں صحابہ کرام کی شان میں یہ بھی کہا گیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھے کہ خود محتاج رہ کر وہ دوسروں کو کی خدمت کرتے ہیں صحابہ وہ لوگ ہیں جو خود فقر و فاقہ برداشت کر کے دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں یہ ہے وہ چیز کہ انسان اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے اب یہ چاروں حدیثیں جو ہیں جن کو پانچ لاکھ حدیثوں کا خلاصہ کہا گیا غور کر کے دیکھیے کہ اس میں کس طرح اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو سمیٹ دیا ابتدا ہوئی ان نمل اعمال ان نمل اعمال و والی حدیث سے ظاہر ہے کہ سارے اعمال میں سب سے بنیادی چیز نیت ہے سارے اعمال میں بنیاد نیت دوسرے مرحلے میں اعمال کی طرف متوجہ کیا اور تمام فضول لا یعنی حرام نافرمانی کے کاموں سے ایک جملے میں روکا کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دینا اسلام کی خوبی ہے یہ معاشرت سکھائی کس طرح زندگی گزارنا ہے پوری زندگی گزارنے کا ایک جملے میں پوری زندگی گزارنے کا نسخہ بتایا پھر دین کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاقیات پر مشتمل ہے اخلاق کردار اس کے بارے میں فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اخلاقیات کی ساری باتیں اس میں داخل ہیں اور دین کا بہت بڑا حصہ حلال و حرام پر مشتمل ہے تو اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ان الحلال بین حلال واضح ہے اس پر عمل کرو حرام بھی واضح ہے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ قرآن اور حدیث میں تمام حلال و حرام کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا آپ قرآن پڑھیے حلال چیزوں کو الگ بیان کیا گیا حرام چیزوں کو الگ کر دیا گیا کہیں فرما دیا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا خریدنا بیچنا جائز ہے سود حرام ہے ایک جملے میں حلال ایک جملے میں حرام حلال کو بیان کیا حرام کو بیان کیا نوے پارے میں فرمایا پیغمبر کی شان میں الطیبات علیہم الخبائث یہ پیغمبر وہ ہیں جو پاکیزہ چیزوں کے حلال ہونے کو بیان کرتے ہیں اور خبیص چیزوں ناپاک چیزوں کی حرمت بیان کرتے ہیں گویا کہ بتایا گیا کہ جتنی پاکیزہ چیزیں وہ حلال ہیں اور جتنی خبیص چیزیں وہ حرام ہیں آٹھویں پارے میں اعلان کروایا گیا قل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اے پیغمبر اعلان کر دو کہ میرے رب نے تمام بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں چاہے چھپی ہوئی ہوں حرام ہے بے حیائی کی تمام باتیں حرام ہیں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله إعلان كردو پیغمبر کہ کھانے پینے کی چیزوں میں یہ چیزیں حرام ہیں مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر یہ سب حرام ہیں حلال کو بھی بیان کر, کر دیا گیا حرام کو بھی بیان کر دیا گیا حلال کھانوں کا بیان ہوا تو فرمایا احل لکم صید البحری و تعام ہو متا تمہارے لیے شکار حلال ہے جانوروں کا شکار کر کے استعمال کرو کہہ دیا گیا تو حلال اور حرام قرآن اور حدیث میں واضح ہیں اب ہماری ذمہ داری یہ کہ حلال کو اختیار کریں اور حرام سے بچیں جو حلال کاموں کو چھوڑے گا اور حرام کی طرف لپکے گا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ انسان ہے حرام کاموں کو اختیار کرنے والا ناپسندیدہ انسان ہے تو دین کا بہت بڑا حصہ حلال و حرام کے احکامات پر مشتمل ہے اس کو ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ حلال بھی واضح حرام بھی واضح اور چونکہ مشتبہ چیزیں بھی ہیں اس لیے ان سے بچنے کی نصیحت فرما دی تو دین کے بہت بڑے حصے کو یہ چار احادیث کور کرنے والی ہیں دین کے بہت بڑے حصے کا احاطہ کرتی ہیں اس لیے ان چاروں حدیثوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کریں گے انشاءاللہ پہلی چیز نیت کی درستگی دوسری چیز حلال چیزوں کو اختیار دوسری چیز لایانی اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا لایانی باتوں سے بھی بچانا تیسری چیز حلال چیزوں کو اختیار کرنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنا اور چوتھی اور آخری چیز اخلاقیات کے سلسلے میں کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین یہ جو ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے بڑے مخلص اور بہت ہی لائق احترام شخصیت ہیں